اور اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں ہم پورے ملک میں تمہارے ساتھ تعاون کر کے چل رہے ہیں ہم نے اس دھرتی کو امن و سکون سے بھرا ہے کراچی کی سرزمین تم سے قابو میں نہیں آ رہی تھی ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے نوجوانوں کی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے کراچی کی گلیوں میں امن قائم کیا ہے کشمیر کا بارڈر تمہارے قابو میں نہیں آ رہا تھا ہم نے انڈیا آرمی کو وہاں سے دھکیلا ہے افغانستان تمہارے قابو میں نہیں آ رہا تھا ہم نے سوویت یونین کو وہاں پر مردار کیا ہے احمد شاہ مسعود جیسے پاکستان کے دشمن کو لوہے کی نکیل ڈالی ہے ہم تمہارے ساتھ تعاون کرے اور تم ڈنڈے لے کے ہمارے جل سے روکو یہ کھیل زیادہ دن نہ چلا ہے نہ چل سکے گا